جو بڑی بڑی مخلوق پیدا فرمائی اس میں ایک بڑی مخلوق ہے فرشتے سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل والی مخلوق میں فرشتوں کو پیدا فرمایا اور یہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے وہ چاہے بھی تو بھی نہیں ہو سکتے پھر دوسری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی جس کو جن اور شیطان کہتے ہیں یہ دونوں نسل اور خاندان کے اعتبار سے قریب قریب ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی شیطان اس کا تعلق نسلی اعتبار سے کچھ جنات سے ملتا جلتا ہے دوسری بڑی مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ جنات ہے اور اسی کا ایک فرد ہے شیطان شیطان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ وہ نیکی ہی نہیں ہو سکتی اس سے وہ ہمیشہ نافرمانی میں گناہ میں معصیت میں رہتا ہے جبکہ جنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کے اندر بہت سارے نافرمان کافر اور فاسق بھی ہے ورنہ منت صالحون ہم میں سے بہت سارے نیک ہے خود جناتوں نے کہا تھا اور بہت سارے ہمارے اندر کافر اور نافرمان ایک اور مخلوق ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر نیکی بھی ہے اور اس کے اندر گناہ کی طبیعت بھی ہے دونوں چیز اللہ نے انسان کے اندر رکھی انسان یہ چار چیزوں سے مل کر کے بنا لیکن اس کے اندر مٹی زیادہ ہے ہماری پیدائش میں آگ بھی ہے مٹی بھی ہے ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے یہ چار چیز سے مل کر کے انسان کو اللہ نے بنایا اور چاروں چیزیں ہم کو بہت سی مرتبہ نظر آتی جاتی رہتی ہے مٹی تو بہت آسانی سے نظر آتی ہے چند دن تک نہانا چھوڑ دو تو نظر آ جائے گا کہ ہماری پیدائش مٹی سے ہے اور رمضان کے اندر اگر گرمی زیادہ ہو جائے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ٹھنڈک ہے گرمی زیادہ ہو جائے لمبا روزہ ہو تو پتہ چل جائے گا ہماری پیدائش میں آگ بھی ہے اور جو ہے پانی انسان اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر پانی بھی ہے اور ہوا یہ بھی ہماری طبیعت میں ہے فرشتوں کو اللہ نے صرف نور سے پیدا فرمایا اور جنات کی پیدائش کے اندر آگ زیادہ ہے اسی لیے وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول اور نبی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن میں بیان فرمایا تاکہ تمام انسان یہ سمجھ لے رہے کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں ہماری کیا حقیقت ہے ہماری کیا حیثیت ہے مفسرین نے ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کو فرشتے کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جبرائیل پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مٹی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر کے لے آؤ حضرت جبرائیل امین دنیا میں آئے تو کہیں ان کو کالے کلر کی مٹی ملی کہیں لال کلر کی مٹی ملی کہیں پیلے کلر کی مٹی ملی کہیں سفید کلر کی مٹی ملی سب قسم کی مٹی کا تھوڑا تھوڑا نمونہ حضرت آدم جبریل امین لے گئے اللہ کے دربار کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل دنیا میں جتنے قسم کے پانی ہیں وہ پانی بھی تم تھوڑے تھوڑے جمع کر کے لے آؤ تو دنیا میں میٹھا پانی بھی ہے وہ بھی لے گئے دنیا میں کھارا پانی ہے وہ بھی لے گئے دنیا میں کڑوا پانی ہے وہ بھی جبرائیل امین لے گئے سب قسم کے پانی جبرائیل لے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تمام مٹی کو آپس میں ملاؤ اور اس کے اندر سارا کا سارا پانی ڈال دو مٹی اور پانی کو جمع کرنے کے بعد بہت دنوں تک رہنے دیا ہے تو وہ مٹی کیسی ہو گئی چکنی ہو گئی آپ لوگوں کو تو وہ دن دیکھنے شاید نصیب نہیں ہوئے لیکن جو لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور ابھی بہت سال پہلے ابھی کے نہیں کہ پہلے گھروں کے اندر اپنے یہاں لپائی ہوتی تھی تو گھروں میں لپنے کے لیے کیا کرتے تھے مٹی میں پانی ڈال کر کے بہت دنوں تک اس کو رہنے دیتے تھے تو مٹی چکنی ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد اس کے اندر سے بدبو نکلتی تھی جب وہ سڑ جاتی تھی یہ سب پروسیس انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کروائے قرآن کی آیتوں میں موجود ہے یہ سب باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں تمام قسم کی مٹی تمام قسم کا پانی اللہ نے جمع کروایا اور بہت دنوں تک اس کو اللہ نے رہنے دیا اور پھر اس میں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہم کو کالی مٹی کا اثر بھی نظر آتے ہیں کالے انسان دنیا میں وہ کالی مٹی کا اثر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں سفید مٹی آئی تھی تو سفید انسان اس مٹی کا اثر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں لال مٹی بھی تھی تو لال رنگ کے انسان اس مٹی کا اثر ہے اور جو پیلے رنگ کے انسان ہیں گہوں رنگ کے وہ اس پیلے رنگ کی مٹی کا اثر ہے جتنی مٹی آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جتنے کلر کی استعمال کی گئی وہ تمام کلر کے انسان پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ جو الگ الگ قسم کا پانی ڈالا گیا تھا وہ تمام پانی انسان کے بدن کے اندر نظر آتا ہے ہمارے منہ کے اندر جو تھوک ہے جو آب ہے وہ بہت میٹھا اور شیرین ہے یہاں تک کہ فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اگر اس کا تھوک روزے کی حالت میں منہ میں لے لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتنی مٹھاس ہے انسان کے تھوک میں کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے ناک میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ کھارے پانی کا اثر ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کان میں آنکھ میں تو اندر سے جو پانی آتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے وہ کڑوے پانی کا اثر ہے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جتنے پانی اللہ نے فرشتے کے پاس جمع کروائے تھے وہ تمام پانی انسان کی باڈی کے اندر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی یہ انسانوں کو ایک بہت بڑا سبق دینا تھا تعلیم دینی تھی کہ انسانوں تمہاری پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے زمین سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے اور زمین ہمیشہ نیچی ہوا کرتی ہے لہذا اے انسانوں تم ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر کے نیچا سمجھ کر کے زندگی گزارنا اسی میں اللہ تعالیٰ تم کو عزت عطا فرمائیں گے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جب آدم علیہ السلام کی باڈی میں اللہ نے روح ڈالی تو پھر اللہ نے فرمایا شیطان کو فرشتوں کو سب کو کہا کہ سدا کرو آدم علیہ السلام کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا اللہ نے حکم دیا سب فرشتوں کو اور اس وقت شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں ایک بالش اتنی جگہ بھی باقی نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا پوری دنیا میں اس نے سدے کیے ہیں اتنا بڑا وہ عبادت کرنے والا تھا اللہ نے فرمایا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس کا نام تھا فرشتوں میں تاؤس الملائی کا تاؤس کہتے مور کو اور فرشتوں کے اندر گویا بہت خاص اس کی پہچان تھی شیطان کی عبادت کی وجہ سے اتنا وہ مشہور تھا عبادت میں اللہ کی فرما برداری میں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سدھا کرو تو اس نے کیا کہا میں سدھا نہیں کروں گا ابا وسطر وکان منل کا انکار کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا اور پھر دوسرا کام کیا کیا تکبر بڑائی I am handsome I am something ایسی کچھ باتیں اس نے کہی اللہ تعالی کے سامنے اور پھر اس نے کیا کہا خلق تنی منار و خلق تہو اے اللہ ایسے آدم کے سامنے سدا کرو جو مٹی سے بنا مٹی نیچے ہوتی ہے آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا آگ تو اوپر اٹھتی ہے جب جلتی ہے تو تو میں تو اوپر والا آدم نیچے والا ہے میں اوپر والا ہو کے نیچے والے کو تھوڑا ہی سیدھا کروں گا صاف منع کر دیا شیطان نے سجدہ کرنے سے اور اللہ تعالی کے سامنے دلیل بازی کرنے لگا حجت بازی کرنے لگا اللہ سبحانہ بہان تعالی تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا نکال دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے اسی پر حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے شیطان میں تین عین کی خوبی تھی چوتھا عین نہیں تھا وہ ایک کمی تھی تین عین کون سے وہ بہت بڑا عابد تھا بہت بڑا عبادت کرنے والا عابد بہت بڑا عالم بھی تھا بڑے بڑے عالموں کو بھی بھٹکانے کا کام کر سکتا ہے وہ بڑا عالم ہے آج بھی اس کے پاس بہت بڑا علم ہے تیسری چیز عارف بھی ہے اللہ کو پہچانتا بھی ہے عارف باللہ ہے بہت بڑا عارف باللہ اور حضرت نے اس کی دلیل دی عارف باللہ ہونے کی شیطان دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہا اے اللہ آپ مجھے نکال رہے ہو جہنمی بنا رہے ہو لیکن میں آپ سے زندگی چاہتا ہوں مجھے زندگی عطا فرما کہ میں لمبی زندگی جیوں دنیا میں جا کر کے رب انذرنی الى یوم یبعثون اے اللہ مجھے ٹائم دو مہلت دو کہ قیامت تک میں زندہ رہوں ایسی زندگی مجھے دو دیکھو ایک آدمی کسی اپنے باس سے چھٹی لینا ہو وہ بھی کام کے وقت ہے تو باس کا اچھا موڈ دیکھ کر کے چھٹی کی ریکویسٹ رکھتے ہیں تو پاس ہو جاتی ہے اور اگر خراب موڈ ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے کام بھی اٹک جاتے ہیں انسان کا یہ مزاج ہے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو اچھا موڈ دیکھ کر کے بات کرو تو کام ہو جائے اور خراب موڈ میں چھوٹے کام بھی ہوتے نہیں یہ انسانوں کی عادت ہے اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے شیطان یہ چیز پہچانتا تھا اسی لیے جس وقت اللہ اس کو کہہ رہے وہ خروج منہا نکلو یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلو جاؤ ہماری رحمت سے دور اسی وقت پر اس نے اللہ تعالی کے سامنے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے وہ پہچانتا تھا اللہ کو کہ اللہ کا معاملہ انسانوں جیسا جناتوں جیسا نہیں ہے کہ موڈ میں ہوئے تو کام بن جاوے موڈ خراب ہو تو کام اٹک جاوے ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے وہ اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ کی یہاں تمام حالتیں برابر ہے اسی لیے اس نے درخواست رکھ دی کہ اللہ قیامت تک کی زندگی مجھے دے دیجیے بہت چالاک ہے یہ شیطان بڑا عالم ہے نا وہ جانتا ہے کہ قیامت کے بعد کو اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کروا دیں گے قیامت کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں تو اس نے کیا کہا اللہ کو اللہ قیامت تک کی زندگی مجھے دے دو مطلب کیا کہ ہمیشہ کی زندگی دو چونکہ قیامت کے بعد تو کوئی مرنے والا ہے ہی نہیں اب قیامت تک زندگی مل جاوے تو بعد میں بھی زندگی بہت چالاکی سے اس نے اللہ کے سامنے درخواست ریکویسٹ کی اللہ کی طرف سے جواب ملا کال يوم الوقت المعلوم اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے زندگی دیتے لیکن تو نے مانگی اتنی نہیں اس میں تھوڑی کم کر کے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا پر قیامت آئے گی اس وقت سب مریں گے شیطان بھی مرے گا اس نے زندگی مانگی تھی دوسرے سور قیامت کے میدان تک کی اللہ نے اس کو پہلی قیامت پہلا سور وہاں تک کی زندگی عطا فرمائی پھر اللہ کے دربار سے وہ نکلا تو نکلتے نکلتے وہ بڑا بہت بڑا کانٹراکٹ لے کر کے نکلا کتنا بڑا کانٹراکٹ لیا اس نے اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اے اللہ اب میں دنیا میں جا کر انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا میں گمراہ کروں گا انسان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تو اب انسان کو چھوڑوں گا نہیں بدلا لے کے رہوں گا کیسے کیسے گمراہ کروں گا سامنے سے آ کے گمراہ کروں گا پیچھے سے گمراہ کروں گا دائنی طرف سے گمراہ کروں گا بائیں طرف سے گمراہ کروں گا چاروں طرف سے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا چھوڑوں گا نہیں میں انسان کو یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کانٹراکٹ لیا قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پیدا فرمایا مٹی سے اور تمام انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تم آدم کی اولاد ہو اپنے آپ کو نیچا سمجھو نیچا سمجھ کر کے زندگی گزارو اسی کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا بناتے ہیں جو خود کو اللہ کے لیے نیچا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا عزت کا مقام دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے اسی لیے بھائیوں اپنے دماغ میں بڑائی تکبر بڑا پن بالکل مت لاؤ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں دماغ میں سوچ میں وچار میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی ہوگی وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا اس کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے اور جہنم میں بھیج کر کے اس کی بڑائی اور تکبر کو دھو کر کے صاف کریں گے جلائیں گے اس کے بعد پھر اس کو جنت کا داخلہ ملے گا اسی لیے ایک ایمان والے کو اپنے آپ کو نیچا رکھنا چاہیے کبھی اپنے آپ کو بڑا اور اونچا نہیں سمجھنا چاہیے یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر جنت میں بھیجا جاؤ جنت میں رہو مزے سے بھائی آدم علیہ السلام جنت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آدم یہ جنت اب تمہاری ہے بہت مزے سے رہو اندر کھاؤ پیو جو چاہے کھاؤ پیو جہاں چاہے وہاں سے کھاؤ پیو آرام سے رہو مفسرین لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بہت آرام سے تھے بڑے مزے سے تھے لیکن ایک اکیلے انسان تھے اسی لیے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اللہ تعالی نے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ دینے کے لیے انتظام فرما دیا حضرت ہوا جب پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا رغدا وا را ولا تقربا حادی الشجرہ من الظالمین اے آدم تم تمہاری بیوی اس جنت میں رہو کھاؤ پیو مزے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت بتلایا اس کے قریب بھی مت جانا اس کے پاس بھی مت جانا ورنہ جو گئے تو تم بہت بڑے ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے اب تقدیر کی بات آج کی ہماری یہ مجلس قائم ہونا مقدر تھی اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے کچھ چوک ہو گئی اور وہ درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت میں سے پھل توڑے اور انہوں نے کھا لیے جب کھا لیے تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا سب سے پہلی سزا یہ ہوئی کہ ان کے بدن کے اوپر جو جنتی کپڑے تھے وہ جنتی کپڑے نکل گئے اور ان کا سطر کھل گیا اس سے پہلے ان کا سطر کھلا نہیں تھا اور انہوں نے اپنا سطر دیکھا نہیں تھا نہ حضرت آدم نے نہ حضرت ہوا نے سب سے پہلے اس درخت کو کھانے کے بعد سطر کھل گیا تو دوڑے اور جنت کے بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے توڑے اور توڑ کر کے جلدی جلدی جلدی اپنے بدن کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا اور اپنے بدن کو جنت کے اندر ڈھانک دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کو لوگ منہا جمیا جاؤ اب جنت سے باہر نکلو ہم نے تم کو کہا تھا نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا کیوں گئے اس درخت کے قریب میں منع کیا تھا پھر بھی دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ حضرت آدم اور ہوا کا قصہ ہے دنیا میں آنے سے پہلے کا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں آزادی رکھی تھی ہر چیز کی آزادی جو چاہو وہ کھاؤ اور پیو لیکن ایک درخت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب جانے کا اب وہ کون سا درخت تھا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بعض تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گیہوں تھا یا انجیر تھا کوئی بھی تھا یہ جو اللہ نے منع کیا نے وہ اس لیے منع کیا مفسرین لکھتے ہیں تاکہ انسان کی طبیعت کے اندر قانون کی پابندی کا مزاج آوے کیونکہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اگر اللہ ایک درخت کی بھی پابندی نہیں لگاتے سب چیزوں کی آزادی دیتے تو انسان کے مزاج میں آزادی آ جاتی اور آزادی یہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے پابندی کا مزاج بنے اسی لیے اللہ نے ہر چیز کی چھوٹ دی لیکن ایک درخت کے لیے منع کیا تاکہ احساس رہے یہ کھانے کا یہ نہیں کھانے کا یہاں جانے کا یہاں نہیں جانے کا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت نہیں یہ مزاج بنے یہ مزاج بنانے کے لیے اللہ نے اس ایک درخت کی پابندی لگائی اب جب قیامت کے بعد آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سب جنت میں جائیں گے تو وہ ایک درخت جو تھا اس کی بھی پابندی باقی نہیں رہے گی وہ پابندی اللہ ختم کر دیں گے کیونکہ اب دوسری مرتبہ جنت میں جائیں گے تو اب تو آزادی اب کسی قسم کی پابندی نہیں ہے اب تو آزادی کے ساتھ جانا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ گولڈ ہے سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے بالکل نہیں پہن سکتے گھڑی میں بھی نہیں بٹن میں بھی نہیں انگوٹھی کی شکل میں بھی نہیں چین کی شکل میں بھی نہیں اور جو ہے کڑے ہاتھ میں پہنتے وہ بھی نہیں کسی شکل میں مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں حرام ہے صرف چاندی کی سلور کی انگوٹھی کی اجازت ہے چار گرام تک اس سے کم اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے وہ بھی صرف انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے سلور کی بھی دوسری چیزیں استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے اس کی چین بھی نہیں گھڑی بھی نہیں بٹن بھی نہیں برتن بھی نہیں اس کی چمچ پیالے پلیٹ بھی نہیں حرام ہے مردوں کے واسطے اور جنت میں جب جائیں گے تو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونا پہنائیں گے پورا ہاتھ بھر جائے گا ایسا سونا اللہ تعالیٰ پہنائیں گے جنت کوئی پابندی کی جگہ تھوڑی وہ تو آزادی کی جگہ ہے پابندی دنیا میں اللہ نے رکھی وہاں اللہ نے ہر چیز کی آزادی دنیا میں دیکھو اللہ نے شراب کو حرام کیا ہر نشے والی چیز جس میں نشہ آتا ہو اللہ نے اس کو حرام کر دیا صاف اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں انما والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه شراب حرام ہے جوا جگار حرام ہے اس کو اللہ نے حرام کر دیا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے لیکن جنت میں اللہ نے شراب کی نہر بنائی ہے نہر ہوگی شراب کی اور جنتی لوگ شراب کی نہروں پر بیٹھ کر کے سونے چاندی کے پیالے میں مست پیئیں گے اللہ خود پلائیں گے وہ سفاہم رب شرابن اللہ ان کو پاک شراب پلائیں گے اندا کان لگ جزاؤ وہ کان سا مشکورا دنیا میں جو نیک کام کیے اپنے آپ کو حرام سے بچایا اس کے بدلے میں اللہ وہاں حلال شراب پلائیں گے پاک شراب پلائیں گے اور دنیا میں نیک امال کی جو کوشش کی اللہ کے یہاں وہ کوشش قبول ہو گئی اور اس کے اوپر اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا جنت پابندی کی جگہ اب نہیں رہے گی پہلے رہی اللہ نے ایک مرتبہ منع کر دیا اس کے قریب مت جانا گئے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اب جاؤ دنیا کے اندر دونوں آئے حضرت آدم بھی حضرت ہوا بھی تفسیر کی کئی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سورندیپ میں اللہ نے اتارا تھا سورندیپ جس کو آج کل شری لنکا کہتے ہیں سورندیپ میں شری لنکا میں ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر آج بھی آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں اور ماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ شہر میں اتارا جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں گرانڈ مدر کو اور حضرت ہوا تمام انسانوں کی دادی ہے اسی لیے ان کے اترنے کی نسبت سے اس کا نام ہی بن گیا جدہ میں نے خود جدہ میں اپنی آنکھ سے ایک راؤنڈ اباؤٹ پر چھوٹا سا قبرستان دیکھا ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے ہینا مقبرت ام نہ ہوا کہ یہاں ہماری اماں حضرت ہوا کی قبر مبارک ہے تو حضرت ہوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سورندیپ میں اتارا یہ سورندیپ اس زمانے میں پورے ہندوستان کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا بعد میں وہ الگ ہو گیا جب یہ دونوں کے دونوں دنیا میں آئے تو یہ سب سے پہلی غلطی ہوئی تھی سب سے پہلی بھول چوک ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ درخت کے قریب مت جانا لیکن چلے گئے اور اس کی سزا میں دنیا کے اندر اتر کے آنا پڑا تو اللہ کے سامنے کیسے معافی مانگنی وہ بھی ان کو آتا نہیں تھا چنانچہ دونوں کے دونوں بالکل چپ حضرت آدم بھی چپ ماں ہوا بھی چپ بس ایک ہی کام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں بس صرف رونے کا کام اتنا روئے اتنا روئے دنیا میں آنے کے بعد کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ایک سائٹ پر رکھے اور تمام انسانوں کے آنسو ایک سائڈ پر رکھے تو حضرت آدم اور ہوا کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے اتنے روئے دنیا کے اندر آنے کے بعد بس روتے ہی رہے روتے ہی رہے اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور ہوا دنیا میں آنے کے بعد اتنا روئے کہ اگر ان کے کے آنسو کو جمع کر بہایا جائے زمین پر تو پانی کی نقدی بہنے لگ جائے اتنا روئے یہ باتیں لوگوں کو جلدی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہمارے جیسے تھے اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی سمجھ کے لیے یہ بات بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو سائز تھی نا وہ ساٹھ ہاتھ تھی اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں یہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے ساٹھ ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی سائز تھی اور ماں ہوا کی بھی ایسی سائز تھی اور یہ بھی سن لو کہ انشاءاللہ اللہ قیامت کے بعد جب اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائیں گے تو جنت میں ہماری یہ سائز نہیں رہے گی جنت میں ہم سب کی سائز حضرت آدم علیہ السلام والی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے یعنی وہی ساٹھ ہاتھ ساٹھ ہاتھ کی لمبائی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو انشاءاللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے اور دوسری بات جنتیوں کی صفت میں یہ بھی آتی ہے جردن مردن یعنی چہرے کے اوپر بال نہیں ہوں گے جنتی لوگ ایک دم صاف شفاف خوبصورت شکل کے اندر جنت میں بھیجے جائیں گے کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دم چکنے چہرے کے ساتھ جنتیوں کو انشاءاللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے تو حضرت آدم اور ماں ہوا دونوں بس روتے ہی رہے روتے ہی رہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے کہ اللہ معافی کیسے مانگنی وہ بھی ہم کو نہیں آتا پہلی غلطی ہوئی اور پہلے انسان سے ہوئی اگر ان سے پہلے کوئی انسان ہوتا تو اس سے بھی سیکھ سکتے تھے کہ بھائی معافی کیسے مانگنے کی یہ تو پہلے انسان پہلی غلطی کس کو پوچھنے جاوے کہ معافی کیسے مانگنے کی بہرحال روتے تھے روتے تھے قرآن کی شاید نے بتلایا آدم من ربه کلمات فتاب فتح خود اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی خود اللہ نے فضل و کرم فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک وظیفہ بتلایا کہ یہ وظیفہ پڑھو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے اللہ نے سکھلا ہے اب اندازہ لگاؤ کہ پہلا انسان پہلے نبی ان سے پہلی غلطی اور اس غلطی پر اللہ نے سکھایا کہ کیا پڑھ کے معافی مانگنے کی حضرت آدم علیہ السلام نے ماں ہوا نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دی اب وہ وظیفہ اگر آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم سب پڑھے تو بھی اللہ تعالی ہم کو بھی انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو کام ہیں وہ کام ہم کو کرنے جب غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی جب درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی تو فوراً اقرار کر لیا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی اسی لیے مسلمان بھائیوں آج تک زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اس گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اقرار کر لو اے اللہ ہم سے یہ یہ یہ ایسے ایسے ایسے سب گناہ ہو گئے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر سچے دل سے اقرار کرتا ہے مان لیتا ہے اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے بہت پسند ہے آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی بیٹا غلطی کرے باپ اس کو پکڑے اور بیٹا غلطی کو مانے نہیں باپ کے سامنے دلیل بازی کرے تو باپ کو غصہ آئے گا نہیں ایک تو غلطی کرتا ہے اوپر سے مانتا نہیں اور غصہ آئے گا یہی معاملہ سمجھو کہ اللہ کے سامنے جو بندہ گنا کرنے کے بعد دلیل بازی کرے میں نے کہاں گنا کیا میں نے کہاں غلطی کی یہ چیز اللہ کو غصہ دلانے والی ہے لیکن ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آج تک جتنے گنا ہوئے اس گنا کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اقرار کر لیا میں نے کہا تھا نا آپ کو فجر میں کہ تحجد اور افطار کتنے گولڈن ٹائم تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو کہو اے اللہ آپ کا اقراری گنہگار بندہ ہو آج تک جتنے گناہ کیے آپ جانتے ہیں کیسے کیسے کیے وہ بھی اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کے سامنے اقرار کر لو گناہ کا اللہ کے سامنے جو بندہ سچے دل سے اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے بڑی محبت آتی ہے اور دوسری چیز آدم علیہ السلام کی خوبی کیا کہ گناہ کے اوپر شرمانا ندامت پستانا اور اللہ کے سامنے رونا جیسے آدم علیہ السلام شرمائے روایتوں میں آتا ہے اتنے شرمائے اتنے شرمائے کہ تقریباً چالیس برس تک تو نیچے سے اوپر نہیں دیکھا انہوں نے شرم کی وجہ سے اتنی شرم آئی اللہ کے سامنے اللہ ہم نے ایک درخت کے قریب ہم چلے گئے تو ایسی شرم کہ بس نیچے منہ کر کے چلتے تھے اوپر دیکھتے نہیں تھے اور آج تو گناہ کر کے ہم بے دھڑک دنیا میں سینہ تان کے چلتے ہیں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے گناہ کے اوپر شرم ندامت اور پچھتاوا یہ چیز انسان کے گناہ کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے اور تیسری چیز آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت پسند ہے بندوں کے آنسو میرے بھائیوں آنسو کی طاقت ہم سب جانتے ہیں کہ آنسو میں کیا طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہے تو اس کو بولنا تو آتا نہیں کہ امی بھوک لگی ہے لیکن جیسا ہی وہ روئے گا اس کا ایک منہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو کھانے کے نل جاری کر دیتے ہیں ماں کی دو چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ دودھ بھر دیتے ہیں بچے کے آنسو نکلے بچہ رویا کہ ماں کی دو چھاتی میں قدرتی دودھ اترنے لگتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ مہربان تو اس ماں کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے زیادہ مہربان جب بندہ روئے گا سچے دل سے آنسو بہائے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا مسلسل برسوں کے برس سال کے سال یہ وظیفہ پڑا کیا وظیفہ جو قرآن میں یہی وظیفہ ہم کو اللہ کے سامنے دعا میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ جو آدمی پورے یقین سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مغفرت فرمائی انشاءاللہ اللہ بھی ہماری اس وظیفے کی برکت سے مغفرت کر دیں گے وہ وظیفہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا گناہ گنا کر کے ہم نے ہماری جان پر ظلم کیا دیکھو بھائی کبھی یہ مت سمجھنا کہ گناہ کر کے ہم نے اللہ کا نقصان کیا ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا دنیا میں کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کا کوئی جرم کرے تو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آدمی جرم کرتا ہے نا وہ اپنا نقصان کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا گنا کر کے وہ علم تک پھر لنا و اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے رحم نہیں کریں گے لنک من الخاسرین ہم تو بہت بڑے نقصان کے اندر پڑ جائیں گے یہ آیت ہے یہ وظیفہ ہے یہ توبہ کا کلمہ ہے یہ معافی کی تسبیح ہے جو مومن اس کو پڑھے گا اللہ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 لی جو ایمان والا بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اسی لیے میرے دینی بھائیوں اپنے دل کے اندر ندامت شرمندگی گناہوں کا اقرار اور دیکھو میں آپ کو کہوں ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں حدیث سنتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی اور کیسی ڈینجر بد دعا کہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بد دعا کرے مسجد نبوی میں آ کے بد دعا کرے ممبر کے پاس آ کر کے بد دعا کرے مسجد نبوی اتنی برکت والی جگہ اس کا ممبر کتنی برکت والی جگہ وہاں ہم لائن لگاتے ہیں نا دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنی برکت والی جگہ مسجد نبوی اس کا ممبر مبارک اور وہاں آ کر کے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بد دعا کی کیا بد دعا کی رمضان کا مہینہ گزر جائے اور مغفرت نہ ہوئے تو آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے اور اس بد دعا پر آمین کون کہوے تمام نبیوں کے سردار آمین کہوے فرشتوں کے سردار نے دعا کی اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کے ہوئے اب بتاؤ دعا کتنی ڈینجر اور خطرناک دعا ہوگی میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں پر جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے اس کا ایک سبب اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہم اپنی مغفرت نہیں کرواتے اور اس کے اوپر حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ آدمی جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے اسی لیے بھائیوں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے پوری طاقت لگا دینی ہے رونے میں معافی مانگنے میں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے دیکھو پہلا اشرا اللہ نے رحمت کا عطا فرمایا ایک سے دس رمضان رحمت کا اشرہ ہے وہ تو گزر چکا اللہ ہی اپنا فضل کر کے دنیا آخرت میں اپنے لیے ہمارے لیے اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے رہے باقی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکے بس وہی اپنا کرم فرما کے اپنی رحمتوں سے ہم کو مالا مال کر اب یہ بیچ والا اشرا چل رہا ہے مغفرت کا اشرا جس میں اللہ تعالی بڑے بڑے گنہ گاروں کی مغفرت کرتے ایک حدیث کے اندر ہے کہ روزانہ دس لاکھ آدمیوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں کتنے دس لاکھ آدمیوں کی افطار کے وقت پر مغفرت کرتے ہیں ابھی ٹورنٹو میں ایک صاحب آئے فضائل اعمال لے کر گئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ روز دس لاکھ آدمی کی مغفرت ہو جائے تو پورے رمضان کے اندر تو تین کروڑ آدمی کی مغفرت ہو جائے گی تو تین کروڑ تو ہر رمضان میں مغفرت ہوئے تو دس سال میں تیس کروڑ اور بیس سال میں گنتے چلے جاؤ تیس سال میں چالیس سال میں حساب کرتے جاؤ تو کہا اتنے مسلمان دنیا میں ہے ہی کہاں تو پھر مغفرت کے کوٹے میں لوگ بچ جائیں گے میں نے کہا اللہ کے بندے نئے نئے پیدا بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور دنیا سے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے مرتے بھی ہے نہیں بھی آتے اور دنیا کا پاپولیشن تجھے معلوم نہیں ہے صرف ہمارے ہندوستان میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں پچیس کروڑ مسلمان اور ملیشیا انڈونیشیا جہاں مسلم پاپولیشن اس سے بھی زیادہ ہے پھر دوسرے عرب کنٹری گنتی کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تو دس لاکھ آدمی کی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کے اوپر مغفرت فرماتے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں جن دس لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے اللہ ہم گنہ گاروں کو بھی اس کے اندر شامل کرنا اور ہماری بھی مغفرت کے اللہ کے یہاں فیصلے ہو جائے بھائیوں اس بدعا سے اپنے آپ کو بچاؤ جبرائیل امین کی بدعا سے بچاؤ اور اس کے لیے خوب محنت کرو رمضان کے مہینے میں تنہائیوں میں رو اللہ کے سامنے ایکانت میں بیٹھ کر کے رو اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہ پر سچے دل سے اللہ کے سامنے آنسو باہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم لنكونن من الخاسرین اور دیکھو ایک اور شرط بھی ہے کہ آدمی آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا تو بے کردم حقیقت با خدا نہ شکنم شود استن جدا اللہ مرومی نے مصنوعی میں یہ شعر نقل کیا ہے اے اللہ اب تو ایسی توبہ کرتا ہوں کہ جان جا سکتی ہے لیکن میں اب آئندہ گناہ کروں گا ایسی سچی پکی توبہ دیکھو جب توبہ کرے نا تب تو پکی توبہ کر لینے کی پھر ہے اپنے انسان خلی کل انسان و دائفہ اپنے ہیں کمزور اور پھر آئندہ توبہ ٹوٹ جا رہے توبہ پھر سے پکی کر لینے کی لیکن جب توبہ کرے تب تو اللہ کو پکا وعدہ کر ہی لینے کا کہ اللہ آئندہ میں گنا کروں گا نہیں اور ساتھ میں ایک اہم چیز اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہماری توبہ اور استغفار قبول ہو جائے گی آج کل ہم حقوق کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتے اس کی طرف خصوصی توجہ دو کسی بھی بندے کا کوئی حق اپنے ذمے ادا کرنے کا باقی نہ ہوئے حقوق و لباس کی ہمارے دین میں بندوں کے حقوں کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس ماہ مبارک کی برکت سے مغفرت فرما دے اور جن کلمات کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اللہ اپنا فضل کرم فرما کر کے ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے رہے حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات اللہ کے سامنے کبھی کبھی رونے کے اندر گزار دیتے تھے رات رات اللہ کے سامنے دعا کرنے میں بیچ میں ایک بات اور رہ گئی ہو میں عرض کر دوں کہ شیطان نے ایک دوسرا کانٹراک لیا تھا لا اکثر اکثرہم شاکرین اے اللہ میری محنت اور کوشش یہ رہے گی کہ دنیا میں کسی انسان کو میں شکر گزار نہیں بننے دوں گا شکر کرنے والا نہیں بننے دوں گا نا شکرا بناؤں گا شیطان کی بہت بڑی محنت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو نا بناتا ہے اسی لیے بھائیو نا یہ شیطان کا عمل اور شکر گزاری کرنا یہ انسان کا نبیوں کا اللہ کے نیک بندوں کا عمل اسی لیے کبھی بھی اپنی زبان سے نا شکری کی بات مت بولو دیکھو تکلیف کو ظاہر کرنا الگ ہے اور نا شکری کو ظاہر کرنا الگ ہے دونوں میں فرق ہے مثلا آپ کو کوئی طبیعت خراب ہے آپ کو کسی کو بتلانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے کبھی آپ کے اوپر غریبی کے حالات آ جائے تو کسی کے سامنے ظاہر کرنا ہو <coughs> کہہ سکتے ہو کہ بھائی اللہ میری حاجت پوری کرنے والے لیکن اس وقت میں تکلیف میں ہوں اس طرح آپ ظاہر کر سکتے ہیں اور ناشکری کیا کہ انسان جب بھی دیکھو زبان سے ناشکری میری طبیعت اچھی کہاں ہوتی ہے جب بھی ہو میں تو بیمار ہی رہتا ہوں میرے حالات کہاں اچھے کوئی آ کے پوچھے گا بھائی کیسا چل رہا ہے تو بازوں کی زبان ہی ایسی بن جاتی بات ہی جانے دو برسوں ہو گئے ابھی تک میں جو میرا کاروبار ڈاؤن ہوا ہے تو اب ہوا ہی نہیں اور میں جو پیسوں کی تکلیف میں ہوں کتنے سال ہو گئے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ نا اللہ کو پسند نہیں لا تجد اکثر شاکرین شیطان کی سب سے بڑی محنت کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے میں نے پہلے آپ کو اسی مسجد میں بیٹھ کے دعا یاد کرائی تھی صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لو اللہ ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك شریک فلك فلک الحمد الشكر شکر داؤد شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی صبح میں اتنا پڑھ لے وے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك شریک فلک الحمد ولك شکر تو پورے دن میں جتنی بھی نعمت اللہ دیں گے تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا تمام نعمتوں کا شکر اور جب شام ہوئے تو ایک مرتبہ پڑھ لو اللہ مام سا من نعمت او احد بن خلق فمن کا واحد کلا شریک الگ فلک الحمد الگ کا شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام کو اتنا پڑھ دیوے تو پورے رات میں جتنی نعمت ملے گی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا کتنا آسان ابھی شام کا وقت ہے آج تو پڑھ لو آئندہ بھی کوشش کرو اس کو پابندی سے پڑھنے کی اللہ امسا من من نعمت او بی لا شری لک فلک الحم فلک شکر بس شام کو ایک مرتبہ پڑھ لو پوری رات میں جتنی نعمت اللہ دیتے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا اور صبح صبح میں ذرا سا بدل کے پڑھو اللہ نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك کلا شريك الگ فلک الحمد الگ الشكر شکرا تو شیطان انسان کو نا بناتا ہے اور ہمیں اللہ کی نا شکری کرنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا اللہ آپ نے بہت اچھا ہم کو رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے تندرستی مال دولت عزت آفیت بہت خیریت کے اندر ہے اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ رو کر کے اللہ کے سامنے اس حدیث میں آتا ہے دیکھو اللہ کتنے مہربان فرمایا کہ رو اور بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا تو اللہ نے کیا فرمایا خالی رونے والوں جیسا منہ بناؤ صرف روم رونے والوں جیسا منہ بناؤ تو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے کتنے مہربان اللہ بعض بچے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ماں ذرا بھی دیکھا کہ ابھی ماں پپا ابھی ڈانٹیں گے تو وہ پہلے سے ہی رونے جیسا منہ بنا لیتے ہیں اور ایک آنسو بھی نہیں گرے اس طرح روتے ہیں اللہ کتنے مہربان وہ تو بچہ ڈھونگ کرتا ہے بناوٹ کرتا ہے یہ انسان صحیح دل سے اللہ کے سامنے رونے والوں جیسا صرف منہ بنائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ رو رونا نہیں آوے تو کم سے کم رونے والوں جیسا بنا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اس رمضان میں خوب کوشش کرو رونے کی استغفار کی توبہ کی اور اپنے آپ کو شکر گزار بنا کر کے رکھو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی نیچے رہتی ہے توازو کے ساتھ رہو اپنے آپ کو نیچا بنا کے رکھو اللہ اپنے فضل و کرم سے عزتوں سے مالا مال کریں گے کبھی اپنے دماغ میں بڑائی کا خیال مت لاؤ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ ہم سب کو کامل توازو عطا فرمائے آج ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد کا گشت کا بھی دن ہے تو اس نسبت سے میں آپ کو ایک دو حدیث اور ایک دو آیت سنا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا الى يوم القيامه جو آدمی اسلام کے اندر کوئی نیکی کا اچھا کام چالو کرتا ہے جاری کرتا ہے تو اس کو خود کو بھی ثواب ملے گا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک ان سب لوگوں کے ثواب میں سے اس کو حصہ ملے گا اور اس کے کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی اسی لیے بھائیوں کوشش یہ کرو ہمارے ذریعے کوئی اچھا کام دنیا میں چالو ہوئے کوئی بھی اچھا کام کہیں عبادت کھانا نہیں تھا ضرورت تھی عبادت کھانا بنا دیا کہیں مسجد نہیں تھی ضرورت تھی بنا ڈالی کہیں مدرسہ نہیں تھا مسلمان ہے اور مدرسے کی ضرورت تھی مدرسہ شروع کر دو کہیں پر کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا ایسے ایسے آپ کو مسلمان ملیں گے کلمہ نہیں آتا ابھی وہاں ٹورنٹو میں میں تھا تو ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب نے مجھے بتایا ایک مسلمان کی ملاقات کرائی کہ ملا ہے کہ یہ مسلمان کا مجھے ہمارے اپارٹمنٹ میں اتنے سال سے رہتے ہیں ہم کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان فیملی ہے وہ گیانا کی طرف سے آئے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے ایک دن برسوں کے بعد بات میں سے بات نکلی تو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے تو اب میں نے ان کے اوپر محنت شروع کی تو بھائیوں ایسے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ جو ہمارے آجو باجو میں رہتے ہیں اطراف میں رہتے ہیں ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ بیچارے مسلمان ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی آپ نے محنت کر کے کلمہ نماز سکھا دیا اس کی زندگی بن جائے گی وہ بھی جنتی بنے گا اللہ آپ کو بھی نواز دیں گے من سنفل اسلامی سنتن حسنا دین کے اندر کوئی اچھا کام چالو کر دو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو دیں گے جو عمل کریں گے ان کا ثواب بھی دیں گے آگے حدیث میں فرمایا من سنفل اسلامی سنتن سی اطن فالئی بھی ولاسم اوزار او کما قال علیہ سلاۃ وسلام جو آدمی دین کے اندر کوئی برا کام چالو کرے گناہ کا کام چالو کرے تو گناہ کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا برائی کرنے والوں کو بھی ملے گا چالو کرنے والے کو بھی ملے گا قیامت تک اور کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی بھی آئے گی نہیں دیکھو آدم علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا نا اس کا نام قابل تھا حقیقت میں ناقابل تھا لیکن نام قابل ہے اس کا تو اس قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو قتل کر ڈالا تھا یہ سب سے پہلا قاتل ہے دنیا کا بڑا بھائی قابل اس نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تھا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دنیا میں جتنے قتل کے گناہ ہوں گے ان سب کے قتل کے گناہ میں سے پرسنٹیج قابل کے نام عمل میں پہنچتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس نے پہلا دنیا میں قتل کا گناہ کیا اسی لیے کبھی کوئی غلط کام دنیا میں چالو مت کرو کوئی برائی کا کام چالو مت کرو جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اس کا وبال چالو کرنے والے کو بھی بھگتنا پڑے گا ہمیشہ کوئی اچھا اور نیک کام ہمارے ذریعے چالو ہو جاوے اس کی کوشش کرو اور بھائیو دیکھو اللہ کے راستے میں چالیس دن چار مہینے تین دن دس دن یہ جانا بہت اچھی چیز ہے جانا چاہیے جو لوگ مدرسے میں جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے کتنے سال دین سیکھنے میں لگاتے ہیں جو لوگ مدرسے کا اتنا لمبا لمبا ٹائم نہیں دے سکتے کم سے کم اتنا ٹائم دے کہ اپنی زندگی میں چار مہینے چالیس دن دس دن تین دن اتنا وقت دے کر کے وہ اللہ کے دین سیکھنے کی کوشش کرے اور دیکھو بھائیوں اپنے گھر والوں کو دین سکھلانا یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو بتلاؤں کہ گھر میں جا کر کے سب سے پہلے کیا کہنے کا اپنی زندگی کی بات ذرا بدلو آج ہم گھر میں جائیں گے مغرب پڑھ کے وہیں سے چالو جلدی کھانا لاؤ چائے لاؤ جو عادت ہے پہلے وہی مانگتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا گھر میں جا کے کیا کہنے کا وامر اهلك بالصلاه کبھی عليها وامر اهلك بالصلاه گھر میں جا کر کے سب سے پہلا کام ہر مومن کا کہ وہ گھر والوں کو پوچھے کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے بیوی کو پوچھے بیٹی کو پوچھے بیٹے کو پوچھے نماز کے بارے میں اور اتنی دعوت تو ہر ایک دے سکتا ہے کہ میں فجر میں سیری کھا کر مسجد آ رہا ہوں تو گھر میں بیوی کو بیٹی کو کہوں گھر میں نماز پڑھ لو بچے کو کہوں بیٹا چلو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی دعوت ہے یہ ہر مومن کر سکتا ہے اور یہ تو کرو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وانسی رشی رتقل اقربین پہلے اپنے کلوز فیملی ریلیٹیوز کو دین کی دعوت دو ان کو سمجھاؤ یہاں سے دعوت شروع کرو کتنا آسان طریقہ اسی لیے بھائیو ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کرنی ان کو بھی اللہ کا دین پہنچانے کے لیے چلنا انشاءاللہ اللہ عزیز جو ہم سے نماز سیکھیں گے کلمہ سیکھیں گے اللہ کا دین سیکھیں گے کوئی بھٹکا ہوا ہدایت پر آ جائے گا اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کریں گے اسی لیے اللہ کے راستے کے اندر بھی نکلو جاؤ جماعتوں کے اندر بھی جتنا جا سکو اتنا جاؤ اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ حضرات کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اپنا وقت اپنا وقت اپنا مال اپنی جان سب چیزوں کو لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ایک آخری کام جو ہے بہت بڑا لیکن ایک دم آسان آج تو حالات ایسے ہو گئے کہ بہت سے لوگ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو بھی نہیں کہہ سکتے ورنہ اس میں بھی فتنہ ہو جائے حالانکہ وہ فتنے سے ڈرنے کا نہیں بے دھڑک کہنے کا نماز پڑھو ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اور اس سے بھی آسان کام آپ کو بتاؤں ہے آسان اور ہے بہت بڑا پاورفل کام بھائی ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا یہ ایک دم آسان کام اور سب سے پاورفل کام اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو کامل مکمل سچا پکا مسلمان بنا دیجئے یہ دعا تو کر سکتے ہیں اور جو مومن نہیں ہے ان کو ایمان والا بنا دیجئے وعدہ کرو اس مجلس کے اندر کہ پوری زندگی روزانہ پانچ دس پندرہ منٹ ضرور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے اس کا نظام بناؤ دعا کرنے کا اور اپنے گھر والوں کو دعوت دو نماز کی دعوت دو بچوں کو بچیوں کو ان کو ترغیب دو یہ